ربا بخیر الخلا کے بعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی فتح کو حاضل انفی اولحلی بل عیصا فی وسطا و المحدیفی آخر ہاؤ کما کال قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تهلك هذه الأمة أنا في أولها والمهدي في وسطها والعيسى في آخرها أو كما قال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد اللہ الصالحين اجم الى يوم یوم الدین میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور بھائیوں ہم نے قرآن اور سنت کے حوالے سے سید علیہ السلاۃ والسلام کی حیات کا مسئلہ اور ختم نبوت کا مسئلہ قرآن سنت لغت اور اجماع امت کے حوالے سے اس پر بحث ہو چکی آج کی مجلس میں حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان سے متعلق میں کچھ باتیں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان کا مسئلہ قرآن میں نہیں ہے حضرت سیدنا مہدی کی تشریف آوری کا مسئلہ وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس مسئلے کے انکار پر کفر لازم آئے ہاں ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ چونکہ احادیث مبارکہ کے ساتھ ثابت ہے اس لیے اس کے انکار کرنے والے یہ شعار اہل سنت میں سے ہے اگر کوئی آدمی اس کا انکار کرے گا تو اس کو اہل سنت یہ کہیں گے کہ یہ آدمی اہل سنت میں شامل نہیں بس اس حد تک میرے واجب الاحترام دوستو ہمارے لیے یہ مسئلہ اس لیے موضوع بحث بن جاتا ہے اور اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ ہمارا جو فریق مخالف ہے یعنی قادیانی طبقہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاں اور مختلف دعوے کیے اس کے دعووں میں سے مثلا اس نے کہا کہ میں رسول ہوں اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں اس نے یہ بھی کہا کہ میں کرشن ہوں اور اس نے یہ بھی کہا ہندوؤں کے لیے کہ میں تمہارا جے سنگھ بہادر ہوں جہاں پر اس نے اور الٹے پلٹے دعوے کیے تو ان دعووں میں سے ایک اس کا دعویٰ سیدنا مہدی کا بھی تھا کہ مہدی میں ہوں ہوا یہ کہ ساری زندگی یہ شخص یہ کہتا رہا کہ سیدنا مہدی سے متعلق جتنی احادیث شریف ہیں ساری موضوع اور مجروع ہیں یہ خود غلام احمد قادیانی کہتا رہا اس کے زمانے میں رمضان المبارک کی ستائیس تاریخ کو اور پندرہ تاریخ کو چاند اور سورج گرہن لگا تو غلام احمد قادیانی کو شوق اٹھا دار کتنی کی ایک روایت ہے کہ ان لے مہدی نہ آیتین ہمارے مہدی کی دو علامتیں تن کا صفو تن کا صف القمر فی اول لطن من رمضانہ کہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو چاند گرہن لگے گا اور پندرہ تاریخ کو سورج گرہن مرزا غلام احمد کے زمانہ میں تیرہ تاریخ کو لگا چاند گرہن اور اٹھائیس رمضان المبارک کو جا کر لگا جو ہے وہ اپنا سورج گرہن جس وقت یہ سورج گرہن ہوا تو اسے شوق آیا کہ چونکہ میرے زمانے میں لگا ہے تو مجھے اب اعلان کر دینا چاہیے کہ میں مہدی ہوں تو میں آپ دوستوں کی خدمت میں پہلے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سرے سے اس دار کتنی کی روایت کو دیکھیں یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہی نہیں ہے یہ حضرت امام باقر کا قول ہے ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور نامعلوم کہ اس کی سند کیا ہے حضرت امام باقر یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مہدی کی یہ نشانی ہے کہ ان کے زمانے میں رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو چاند گرہ لگے گا اور وہ فرماتے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں کبھی بھی رمضان چاند کی پہلی تاریخ کو جو ہے وہ چاند گرہن نہیں لگتا چاند گرہن ہمیشہ لگتا ہے تیرہ چودہ پندرہ ان تین تاریخوں میں اور سورج گرہن ہمیشہ لگتا ہے اپنا چھبیس ستائیس اٹھائیس تاریخوں کو یہ جو فلکیات کے ماہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی یوں ترتیب آ رہی ہے غلام احمد قادیانی کے زمانے میں جو چاند گرہن لگا تھا یا آگے چل کر سورج گرہن یہ ایسا ہے جو تیرہ تاریخ کو لگا رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو نہیں لگا غلام احمد نے کہا کہ اول لطن من رمضانہ کا معنی یہ ہے کہ جو کسوف کی تین راتیں ہیں یہ اپنا تیرہ چودہ پندرہ اس کی پہلی رات حالانکہ جو اس روایت کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ رمضان المبارک کے چاند کی تن کا سفل کمر اول و من رمضانہ کے رمضان شیف کی پہلی تعریف کو اور جب سے منز و ماخل سماوات جب سے زمین و آسمان بنے ہیں کبھی ایسے نہیں ہوا مہدی کے زمانے میں ایسے ہوگا اور یہ قول بھی حضرت امام جعفر کا تو غلام احمد قادیانی کے زمانے میں پہلی رمضان المبارک کو چاند گرہنے لگا وہ کہتا ہے تیرہ تاریخ تو تیرہ رمضان المبارک کو تو جب سے دنیا بنی ہے اس وقت تک یہ خود ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا محمد علی صاحب مغیری انہوں نے باقاعدہ تقویم چھاپ دی تھی کہ صرف رمضان شریف کے مہینہ میں تیرہ تاریخ کو جب سے دنیا بنی ہے کتنی دفعہ اپنا چاند گرہن لگ چکا ہے جبکہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب سے زمین و آسمان بنی ہے کبھی چاند گرہن اس تاریخ کو نہیں لگا لگے گا جس تاریخ کو حضرت مہدی کے زمانے میں لگے گا تو وہ صرف اور صرف پہلی رمضان کی ہوتی ہے غلام احمد کے زمانے میں رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن نہیں لگا اس نے عذر یہ کیا جب اسے کہا گیا کہ اس طرح تو سینکڑوں بار پہلے لگ چکا ہے جب سے زمین و آسمان بنی ہے فلاں تقویم میں فلاں میں فلاں میں تو غلام محمد قادیانی نے فٹ کہہ دیا کہ جناب تیرہ رمضان المبارک کو چاند گرہن تو لگتے رہے ہیں لیکن ان کے زمانے میں کوئی مہدی کا مدعی نہیں تھا اس زمانے میں مہدی کا مدعی ہے لہذا یہ میری دلیل تو فوری طور پر اس کو جواب دیا گیا کہ جناب فلاں زمانے میں باب رہتا تھا اور وہ ایران کے اندر رہتا تھا وہ مدئی مہدویت تھا اس کے زمانے میں بھی تیرہ رمضان المبارک کو چاند گرہن لگا تھا اگر چاند گرہن کی بنیاد پر کوئی مہدی بنتا ہے تو پھر تو سب سے پہلے علی کا حق زیادہ ہوگا اس نے کہا جی چلو اس کے دور کو چھوڑو اس دور میں بات کرو کہ سوائے میرے پاکی دنیا کے اندر کوئی آدمی مہدی کا دعویٰ کرنے والا موجود نہیں میرے رب کی شان کو دیکھو غلام احمد کے زمانے میں اس کے اپنے لوگوں میں سے دو آدمیوں نے کہہ دیا کہ ہم بھی مہدی کے مدعی ہیں اگر چاند گرہن کی وجہ سے مہدبی ثابت ہوتی ہے تو ہمیں بھی مہدی تسلیم کرو لیکن یہ ساری فضول باتیں ہیں قادیانیت نے محض بات کا بتنگڑ بنانے کے لیے اس مسئلے کو لے رکھا ہے میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ہمارے اسلاف میں سے پہلی شخصیت ہے علامہ ابن خلدون کی جنہوں نے اپنی تاریخ کے مقدمے میں بحث اٹھائی ہے اس بات کی کہ سید ناب مہدی سے متعلق جتنی روایتیں ہیں یہ ساری مجروح ہیں اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی پر انہوں نے مستقل ایک رسالہ لکھا اور اس رسالے کا نام ہے الحادیث فی الحادی سیاح فی خلیفت المہدی کے سیدنا مہدی کے متعلق الخلیفت المہدی فی الحادیث سیاح یہ اس رسالے کا نام ہے حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس میں چالیس احادیث سیاح جمع کی ہیں اور اس وقت ایک ہمارے بزرگ ہیں مولانا حبیب الرحمان قاسمی جو دارالعلوم دیوبند کے استاد بھی ہیں ان کی تخریج کے ساتھ وہ رسالہ چھپ چکا ہے تو یہ بات کہنا کہ یہ حضرت مہدی سے متعلق ساری روایت موضوع ہے یہ صحیح نہیں چالیس صحیح احادیث اس پر موجود ہے اور ہمارے بزرگ اسلاف سارے اس کو مانتے آئے ہیں حتیٰ کہ ابو دعود شریف میں اور دوسری کتابوں میں سیدنا مہدی سے متعلق باقاعدہ مستقل باب قائم کیے گئے ہیں اور اسی کے ضمن میں عرض کرتا ہوں کہ جو سید نا مہدی کی آمد کے منکر ہیں جو لوگ خارجی وہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں روایت نہیں میرا موقف یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا بھی صحیح نہیں اس لیے کہ خود بخاری شریف کے اندر اور مسلم میں بھی روایت موجود ہے کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نازل فیکم ابن و مریما و امام کم من کم حضرت سیدنا مہدی کے متعلق فرمایا گیا کہ نازلہ فی کم اور مہدی کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ امام کم من کم اور یہی جو ہے وہ امام کم من کے الفاظ کے بجائے بخاری میں خلیفہ تمہارا ہوگا اور ابو دود شریف میں اس کے نام کی تصریح کر دی گئی تو غرض بخاری شریف میں سراہتن نسائی اشارتن تن حضرت مہدی کا تذکرہ موجود ہے اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا مہدی ہوں یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام ان کی تشریف آوری پر ہمارے ایمان کی تکمیل کا دار و مدار نہیں جو اگر ان کی آمد پر ایمان کا ایمان کی تکمیل کا دار و مدار ہو تو جو آج تک امت گزری ہے اور انہوں نے ان کے زمانے کو نہیں پایا تو ان کے متعلق کہا کیا کہا جائے گا ہم تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ وسلام یا سیدنا مہدی کی آمد کے محض اس لیے قائل ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریف آوری کو قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے ان کی تشریف آوری پر محمد عربی کے فرمان پورے ہوں گے ان کا مزداق اللہ رعوس الشہاد چمکتے دمکتے چاند کی طرح لوگوں کے سامنے آئے گا اس لیے ہم سیدنا مہدی علیہ رضوان کی آمد کے قائل ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کے متعلق چونکہ تواتر کے ساتھ نس کے ساتھ ان کی حیات کا مسئلہ ثابت ہے حضور سرور کائنات کے فرامین کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں کے طور پر ان کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس لیے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں ورنہ یہ نہیں ہے کہ ان کی آمد کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں امت کا ایمان کل بھی مکمل تھا آج بھی مکمل ہے ان کی آمد پر بھی مکمل ہوگا میرے واجب الحترام بھائیوں اب آپ حضرات دیکھیں قیامت کی نشانیوں کے ضمن میں سو میں آپ دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان کی دو قسمیں ہیں بعض ان میں ان کو علامات سغرا کہا جاتا ہے اور بعض کو علامات کبرا علامات سغرا وہ ہیں جو بہت پہلے قیامت سے ظہور پذیر ہوں گی جیسے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا عورتوں کی شکل مردوں کی ہو جائے گی مردوں کی شکل عورتوں کی ہو جائے گی آج آپ اور میں دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے بچیوں والے لباس پہننے لگ گئے بچیوں نے عورتوں مردوں کی شکل اختیار کر لی حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا اس زمانے میں انسان اپنے دوست کا خیال رکھے گا باپ کا خیال نہیں رکھے گا فرمایا وقت آئے گا کہ بیوی کی بات مانے گا اپنی والدہ کی بات نہیں مانے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا بدکاری عام ہو جائے گی گانا اتنا عام ہو جائے گا کہ کوئی آدمی اگر اس سے بچنا بھی چاہے تو بھی نہیں بچ سکے گا کوئی جنگل پہاڑ دریا ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر گانے یا گانے سے بچا جا سکے یہ سارا ماحول آپ دوستوں کے سامنے ہے ان کو کہا جاتا ہے علامات سہرا اب میں آنا چاہتا ہوں علامات کبرا کی طرف وہ جو علامات کبرا ہیں مثلاً توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا دعوت العرض کا خروج ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا ان میں ایک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری بھی ہے تین آدمی ہیں تین آدمی ہیں جن کے مطلب جن کو قیامت کی آمد کے حوالے سے جن کی ہمیں انتظار ہے ان میں دو اللہ کے ہاں انتہائی محبوب ہیں اور ایک اللہ کے ہاں انتہائی مردود جو اللہ کے ہاں ہیں محبوب ان میں ایک کا نام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوسرے کا نام حضرت مہدی جو اللہ کے ہاں مردود ہیں اسے کہا جاتا ہے دجال اور میرے واجب الحترام بھائیوں ترتیب اس کی یہ ہوگی کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا مہدی مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت سیدنا مہدی مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے یو اسم ہو اسمی و اسم و ابی ہے اسم و ابی یا فرمایا کہ راج من امتی و فی روایت راج من عطرتی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے حضرت سید فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے حسنی حسینی سید ہوں گے ان ان کا کے والد کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا اور ان کا اپنا نام میرے نام پر ہوگا حضور علیہ السلام کا نام محمد تھا تو مہدی کا نام بھی محمد ہوگا حضور سرور کائنات کے والد کا نام عبداللہ تھا تو حضرت مہدی کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے سادات میں سے ہوں گے میرے واجب الحترام بھائیوں رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کا ایک خلیفہ فوت ہو جائے گا سیدنا مہدی اس خیال سے مدینہ طیبہ کو چھوڑ دیں گے کہ کہیں مجھے نہ خلیفہ بنا لیا جائے وہ خلافت سے بچنے کے لیے وہاں کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ آئیں گے رحمت عالم فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مہدی بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے کہ شام کے ابدالوں کی جماعت ان کو پہچانے گی ابدال کو ابدال اس لیے کہتے ہیں ایک روایت کے مطابق کہ چالیس افراد دنیا کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی ایک فوت ہو جائے تو اللہ اس کی جگہ ایک اور آدمی کو اس کے مقام پر فیض کر دیتے ہیں اور سیدنا مہدی کے زمانہ میں وہ شام کے جو ابدال ہیں وہاں پر ان کی جماعت ہوگی اور میں آپ دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ یہ ہے بیت اللہ شریف مثال کے طور پر آپ حضرات کو یہ ہے بیت اللہ شریف یہ مشرق کا حصہ سمجھیں یہ مغرب کا یہ شمال کا یہ جنوب کا آپ حضرات جانتے ہیں کہ جنوب اور مشرق کا جو کونا ہے یہاں پر ہے حضر اسود یہ جو جنوب کا اور مغرب کا یہ کونا ہے اس کونے کو کہتے ہیں رکن یمانی اور ان دو کونوں کے اوپر ہے حتیم آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ یہاں حضر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے یہ یوں کر کے جس وقت دوبارہ اس پٹی پر حضر اسود کے سامنے پہنچتے ہیں تو طواف کا ایک چکر مکمل ہوا سات چکر جس وقت مکمل ہو جائیں تو کہتے ہیں کہ ایک طواف کمپلیٹ ہو گیا میرے واجب الحترام بھائیوں اب ذرا دیکھیں رحمت عالم کی شفقتوں کے میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہزار اس دنیا میں اللہ نے بہت رشتے بنائے بہت دین کے رشتے دنیا کے رشتے دین کے رشتے مثلا استاذ کا شاگرد کا پیر کا مرید کا امام کا مقتدی کا نبی کا امتی کا یہ سب رشتے دین کے رشتے ہیں دنیا کے رشتے ماں کا بہن کا بھائی کا بیوی کا خاندان کا پارٹنر شپ کا بازار کا ایک ملک کا مملکتوں کا یہ سارے دنیاوی رشتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر آپ حضرات سروے کریں تو دنیا میں سب سے زیادہ دنیاوی رشتوں میں سب سے زیادہ حساس رشتہ کون سا ہے تو مخلص اور بے ریا تو یقیناً آپ اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ اللہ نے ماں کو جو اپنی اولاد کے ساتھ محبت دی ہے دنیا کا کوئی رشتہ اس رشتے کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ دوستوں سے کہ ہزار محبتوں اور شفقتوں کے باوجود ماں بھی اپنی اولاد پر اتنی مہربان نہیں ہوتی جتنا اللہ کا نبی اپنی امت پر مہربان ہوتا ہے اور میرے بھائیوں اللہ نے باقی نبیوں کو صرف رحمت بنا کر بھیجا محمد عربی کو اللہ نے رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجا ذرا توجہ تو کرے نا رحمت عالم کی شفقتوں کا کہ حضور علیہ السلام نے صرف اتنی بات نہیں فرمائی کہ سید مہدی کو آ کر بیت اللہ کا طواف کریں گے وہاں پہچانے جائیں گے بلکہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شام کے ابدال ان کو پہچانیں گے اب آپ سوال کریں کہ طواف کے دوران پہچانیں گے تو طواف کے چکر ہے ساتھ پہلے چکر میں پہچانیں گے یا دوسرے چکر میں میرے ماں باپ قربان حضور علیہ السلام نے اس کی بھی نشاندہی کر دی کہ ان کے طواف کا آخری چکر ہوگا اس میں پہچانے جائیں گے اور آپ حضرات توجہ کریں کہ بیت اللہ شریف کی سمتیں ہیں چار مشرق کی مغرب کی شمال کی جنوب کی تو کس سمت میں پہچانے جائیں گے حضور علیہ السلام نے اس کی بھی سراحت کر دی کہ جس وقت رکن یمانی اور حضر اسود کے درمیان میں ہوں گے تو اس وقت پہچانے جائیں گے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا آپ میں سے کوئی آدمی کسی اپنے ساتھی کو بھیجے کہ ذرا اسٹیشن پر جاؤ ٹرین سے جو ہے فلاں مہمان اتر رہے ہیں مہمان کا یہ حلیہ ہے دس دفعہ جس مہمان کو تم نے دیکھا بیس دفعہ جو آپ کے ہاں مہمان ہوا آپ بھی جاتے ہوئے اپنے ڈرائیور یا قاصد کو اس کا حلیہ اتنا نہیں سمجھا سکیں گے جتنا محمد عربی نے اپنی احادیث مبارک میں حضرت سید مہدی کے حلیہ کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے لیکن کیا کیا جائے اچھا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رکن یمانی حضرت کے درمیان ان کو پہچانا جائے گا حضرت مہدی کی چال سے ڈھال سے شکل سے شباب سے چہرے سے محاورے سے قد سے کاٹ سے ان کو دیکھ کر اور حالات عالم سے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ مسلمان قوم کو بھوک اور پیاس کہ ان پر اس طرح دنیا کے اقوام اس کے اوپر اس طرح مسلط کر دیں گے کہ مسلمان جوتی کے تسمے جوتی کے چسمے کے چمڑے کو آگ میں آگ بھون کر وہ اس کو چبائیں گے اور اس کے اوپر پانی پی کر اپنی زندگی کو بچانے کی فکر کریں گے آپ حضرات جو دیکھ رہے ہیں حالات اور واقعات پتہ نہیں امت کے ساتھ کیا کچھ ہونا ہے لیکن پھر ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں شرق سے لے کر غرب تک پوری کائنات میں محمد عربی کے دین کی شاہی قائم ہوگی قرآن مجید اس کو بیان کر کے کہتا ہے ہو ودی ارسلہ رسول اہ و دین الحق الز الدین کلے میرے واجب الحترام بھائیو سیدنا مہدی جس وقت تشریف لائیں گے یہ حضرات ان کو پہچانیں گے وہ حجر اسود پر پہنچیں گے تو طواف مکمل ہوگا حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مہدی حجر اسود اور بیت اللہ شریف کے درمیان کی جو جگہ ہے دو تین فٹ کی اس کو دو تین فٹ بھی نہیں ڈیڑھ دو فٹ کی اس کو کہتے ہیں ملتظم فرمایا کہ حضرت سیدنا مہدی ملتظم پر سینہ چمٹائے وہاں پر ہاتھ اٹھائے اللہ کے حضور دعا گو ہوں گے ان کے پیچھے شام کے ابدال کھڑے ہیں وہ دعا کر کے پیچھے ہٹیں گے تو یہ آئیں گے اور مقام مقام ابراہیم پر بیٹھ کر حضرت سید مہدی علیہ رضوان ان مسلمانوں کی بیعت ہوگی پتہ چلے گا کہ دجال کا خروج ہو گیا ہے اس کی تفصیلات ہیں میں ابھی ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا یہ جس وقت حضرت سید مہدی علیہ رضوان بیت المقدس کی طرف جائیں گے تو ان کی امداد کے لیے اللہ رب العزت آسمان اسے حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کو بھیجیں گے میرے بھائی مسیح علیہ السلام ان کا لقب مسیح انہیں عیسیٰ بھی کہا جاتا ہے ابن مریم بھی کہا جاتا ہے سیدہ مریم کے اولاد حضرت سیدنا یعقوب جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں ان اس نسل میں سے ہیں آسمانوں پر تشریف فرما قیامت کے قریب جب آئیں گے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں واضح حلاج ملائے کا دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کے آئیں گے ان کے سر کے بالو سے پانی اس طرح ٹپک رہا ہوگا جس طرح کے وہ کیا کہتے ہیں ابھی غسل کر کے آیا ہے علم یوسف ہو بیلل چاہے اس کو تری نہ بھی پہنچی ہو لیکن دور سے وہ ایسے معلوم ہوگا کہ ابھی جو ہے وہ غسل کر کے آئے ہیں جس وقت آئیں گے دو زرد رنگ کی چادریں دو زرد رنگ کی چادریں پہن رکھی ہوں گی ایک اوپر اور ایک نیچے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ وہاں پر آئیں گے سیدنا مہدی ان کے رفقا ان کی انتظار میں ہوں گے ان کی بھی تفصیلات ہیں میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا دجال کے ساتھ مقابلہ ہوگا وغیرہ اس کی تفصیلات ہیں میں اس کو چھوڑتا ہوں اب اتنی علامات کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے آئیں گے سید مہدی جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے ایک شخص قادیان کا دہکان اٹھتا ہے اور وہ ڈھٹائی کے ساتھ پہلے حضرت مہدی کی آمد کا انکار کرتا رہتا ہے ایک وزیر روایت کی بنیاد پر اس میں بھی تحریف کر کے تیرہ کو یکم بناتا ہے یقم سے استدلال کر کے اپنی مہدیدیاں ثابت کرتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں دنیا میں اگر انصاف نام کی کوئی چیز ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس احادیث مبارکہ ہے ان ان تمام تر احادیث میں یہ بات طے شدہ ہے کہ سیدنا مہدی کا نام محمد ہوگا جب یہ شخص قیدیان کا جو دعویٰ کر رہا ہے اس کا نام غلام احمد ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مہدی آئے گا جو پیدا ہوں گے ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا غلام احمد قادیانی کا نام کے باپ کا نام غلام مرتضی تھا فرمایا رحمت عالم نے کہ جو یہ جو سیدنا مہدی ہوں گے یہ حضرت سید فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے حضور فرماتے ہیں میرے خاندان میں سے ہوں گے مرزا غلام احمد قادیانی مغل تھا ساری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ مغل تھا میرے بھائی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدنا مہدی مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوں گے مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ قادیان کے اندر پیدا ہوا رحمت عالم نے فرمایا کہ سیدنا مہدی بیت اللہ شریف کا آ کر طواف کریں گے غلام احمد قادیانی کو ساری زندگی بیت اللہ آنے کی اللہ نے توفیق ہی نہیں دی اجازت ہی نہیں بخشی ان تمام تر روایتوں کے باوجود کہ ایک سید نا مہدی کی علامت غلام احمد قادیانی میں نہیں پائی جاتی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا ایک علامت اس کے اندر نہیں پائی جاتی اور آج مسلمانوں کو قادیانی جماعت انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ سینا زوری کے ساتھ کہتی ہے کہ تم اسے مہدی مان لو قبلہ اگر یہ محمد عربی کے فرامین کی روشنی میں ان نشانیوں پر پورا اترتے تو ہم اس کے غلام تھے جب رحمت عالم کی پیشین گوئیوں کے مطابق یہ پورے نہیں اترے تو یہ کسی اور کا مہدی ہو سکتا ہے محمد عربی کا فرمایا ہوا مہدی ہرگز نہیں ہو سکتا اسی طرح دیکھیں آپ سیدنا مسیح علیہ السلام کو حضور علیہ السلام نے جو علامتیں بتائی ہیں وہ پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ مہدی اور ہے مسیح اور ہے سیدنا میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو علامتیں ہیں جو وہ جو تشریف لائیں گے وہ وہ ہیں حضور فرماتے ہیں لم یقن بینی و بین نبی ان نازل الفی کم عیسائی ابن مریم وہ شخصیت جو اللہ کے رسول ہے جن کے اور میرے درمیان میں کوئی نبی نہیں وہی تمہارے اندر نازل ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام جو قرآن کا عیسیٰ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جن کا حدیث کے اندر ذکر ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کوئی مجہول شخصیت نہیں نامعروف آدمی نہیں وہ قرآن شخصیت ہے حدیث کی شخصیت ہے وہ انجیل کی شخصیت ہے دنیا کی بڑی اقوام ان کو ماننے والی ہے یہود مخالفت میں آگے مسیح ان کی حمایت میں بہت زیادہ آگے اور مسلمان قدر مشترک کے طور پر انہیں بھی اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں اتنی بڑی اقوام جن کو جانتی ہیں وہ سیدنا مسیح جن کے متعلق قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے لیکن کیا کیا جائے اس بے انصافی کا کہ ایک آدمی جاہل مطلق قادیان کی بستی میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ مجھے بطور مسیح کے مان لو کہ بلا اگر تمہیں مسیح منوانے کا شوق ہے تو سب سے پہلے ہم انجیل کو دیکھیں گے انجیل میں تو مسیح علیہ السلام کی پیشین گوئی موجود ہے جاتے ہوئے انہوں نے اپنے ہواریوں کو کہا تھا کہ اے میرے ہواریوں قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا لوگ تمہیں آ کر کہیں گے کہ ابن آدم وہاں بیٹھا ہے تمہیں آ کر کہیں گے کہ فلاں پہاڑی پر آیا ہے تو یقین نہ کرنا بہتے میرے نام پر آئیں گے جھوٹے جو آ کر دنیا کو گمراہ کریں گے ان کی باتوں میں نہ آنا میں تمہارے سامنے بادلوں سے اتروں گا یہ انجیل کہتی ہے تو تمہیں جو مسیح بننے کا شوق ہے تو ہم کیوں نہ کہیں کہ جب تمہاری نشانی ایک بھی مسیح والی نہیں پہی جاتی تو تم وہی جھوٹے ہو جن کی انجیل نے پیشین گوئی کی تم وہی جھوٹے ہو جن کے متعلق رحمت عالم نے فرمایا کہ انہو حسون فی امتی سلاسون قذابون وفی فی روایت کہ میرے میرے بعد جو ہے وہ جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہوں گے تمہیں وہ کیوں کرنا مان لیا جائے میں عرض کرنا چاہتا ہوں علامات کے حوالے سے کہ اس نے کہا کہ میں مسیح جب عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے ان کا نام عیسیٰ ہے اس کا نام غلام احمد نشانی پوری نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے یہ وہ عیسیٰ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور چشم بدور مرزا غلام احمد قادیانی کا چھ فٹ کا باپ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام جو تشریف لائیں گے ان کی والدہ کا نام مریم اور مرزا غلام احمد قادی کی ماں کا نام جراغ بی بی تھا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آسمانوں سے آئیں گے صاحب بہادر والدہ کے پیٹ مبارک سے برامد ہوئے اب ظاہر ہے کہ دنیا کی کسی عورت کے پیٹ کو آسمان آج تک کسی لغت والے نے نہیں کہا اور جب سے دنیا بنی ہے آج تک کسی فرد بشر نے کسی کے پیٹ کو آسمان نہیں کہا ورنہ تو ورنہ تو تماشا ہی ہو جائے گا کہ کوئی اگر کسی کے پیٹ کو آسمان میرے پیٹ کو آپ آسمان تسلیم کر لیں یہاں پر کوئی بچہ بیٹھ جائے تو وہ کہے گا کہ میں آسمانوں کو فتح کر کے آ گیا ہوں جاتے جاتے کوئی کسی کا میرے ساتھ ہاتھ لگ گیا تو وہ کہہ دیں گے کہ جناب آج کمال ہو گئی میں میں جو ہے وہ آسمانوں کو ہاتھ لگا کے آ گیا ہوں بھائی دنیا میں کیوں مذاق اڑایا جا رہا ہے دین اسلام کا ایک آدمی جن کے متعلق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور قسم اٹھا کر فرمایا کہ وہ آسمانوں سے آئیں گے آج ان کے متعلق دنیا نظریہ یہ پیش کرتی ہے کہ آسمانوں سے آنے کا مانا ہے کہ ماں کے پیڑ سے پیدا ہوگا کیا کیا کیا جائے اس بات کا اس فلسفے کا اور دنیا کے اندر بعض ایسے ایسے شریف آدمی بھی موجود ہیں جو ان کی اس بات کو ماننے کے در پے ہو جاتے ہیں میں درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ دوستوں سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دو فرشتوں کے پرو پر ہاتھ رکھ کے آئیں گے مرزا غلام احمد جب پیدا ہوا تھا ماں کے اس کے پیٹ کے آسمان ہونے کی چلو بحث کو بھی چھوڑتا ہوں جب یہ پیدا ہوئے تھے صاحب بہادر تو فرشتے نہیں اس کے پارسل کو دئی نے وصول کیا تھا میں عرض کرنا اور یہ کوئی تصحیق کی بات نہیں دلائل کی دنیا میں ہمارے ساتھ کریں گفتگو اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ دوستوں سے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے میرے ماں باپ قربان فرمایا رحمت عالم نے جب آئیں گے نہا دھو کے کیوں سیدنا عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کو جس وقت آسمانوں پر اٹھایا جانے کا مرحلہ آیا حق تا انہوں نے حالات کو محسوس کیا کہ قوم میرے قتل کے درپے ہے میرا محاصرہ کیے ہوئے سیدنا یوسف علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہاد آ کر مجلس میں بیٹھے تھے ہواری اکٹھے ہوئے گفتگو ہوئی اسی دوران میں ان کو آسمان پر اٹھایا گیا اس کی میں تفصیلات علیحدہ بتا چکا ہوں جب سید نا علیہ السلام تشریف لے گئے تھے تو اس وقت بھی سر کے بالو سر کے بالو سے پانی ٹپک رہا تھا صدیے گزرنے کے بعد جس وقت واپس آئیں گے تو بھی سر کے بالو سے پانی ٹپک رہا ہوگا آج آپ حضرات نے فریج تیار کی ہے اس میں کوئی چیز رکھ دو چوبیس گھنٹے وہ پندرہ دن خراب نہیں ہوتی فریزر میں کوئی چیز رکھ دو چھ مہینے خراب نہیں ہوتی کولڈ سٹور میں کوئی چیز رکھ دو بھلے وہ سال بھر خراب نہیں ہوتی تم کسی چیز کو جوں کا تو محفوظ رکھنا چاہو ہفتہ مہینہ چھ مہینے سال محفوظ رکھو گے رب کریم کی قدرت کو دیکھو فرمایا گیا کہ جس حالت میں مسیح کو اٹھایا گیا تھا اسی حالت میں آئیں گے جب گئے تھے تو بھی سر کے بالو سے پانی ٹپک رہا تھا جب واپس آئیں گے تو بھی سر کے بالو سے پانی ٹپک رہا ہوگا بعض محدثین نے یہ کہا کہ ان کے بال گھنگرالے ہوں گے خمدار ہوں گے دور سے جس وقت وہ چلیں گے ان کے بالوں کی جھلک کو دیکھ کر پتا چلے گا کہ موتی گر رہے ہیں دونوں روایتیں صحیح ہیں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نہاد اور غلام احمد قادیانی جس وقت تشریف لائے تو خیر سے ہے اس کے نفاذ کے خون میں لتڑے پتڑے کوئی ایک کوئی ایک علامت تو فٹ کر کے دکھائی جائے ہمیں حضور سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سید نا علیہ سلاۃ وسلام جس وقت تشریف لائیں گے دو زرد رنگ کی چادریں انہوں نے پہن رکھی ہوں گی ایک نیچے باندھ رکھی ہے ایک انہوں نے اوپر اوڑھ رکھی ہے غلام احمد کی چادروں کا چاہے رنگ نہ ملا جائے لیکن یہ بات تو میں نہیں مطالبہ کرتا چادروں کا بھلے کوئی لباس تو ہوتا خیر سے یہ جس وقت آئے یہ تو الف ننگے تھے کوئی ایک علامت اس کے اندر پائی جاتی ہے اور میرے واجب الحترام بھائیوں سید وسلام جس وقت آئیں گے حضرت مہدی ان کو دیکھ کر مسلح چھوڑیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ حضرت تشریف لائے نماز پڑھائے حدیث شریف میں آتا ہے اب آپ حضرات دیکھیں ایک آدمی مسلح پر کھڑا ہے ایک صف میں کھڑا ہے آدمی دو ہے ایک نہیں غلام احمد قادیانی کے کرتوت کو دیکھے ان دو کو کہتا ہے وہ ایک تھے اور وہ ایک میں ہوں اور جب اس سے بھی پیٹ نہیں بھرا تو کہہ دیا کہ میں اس کے ساتھ کرشن بھی ہوں میں درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ دوستوں سے کہ خدا کے لیے سمپلی طور پر اس کو بالکل عام روٹین کے اندر آپ لیں اور اس پر ریسرچ کریں کہ کیا بیک وقت ایک آدمی دو ہو سکتے ہیں کہ وہ کرشن بھی ہے ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے وہ با یک وقت عیسا بھی ہے با یک وقت مہدی بھی ہے کرشن بھی ہے اور کیا کہتے ہیں ردر گوپال بھی ہے سکھوں کا بھی سکھوں کا بھی رہنما ہے اس صاحب بہادر کو ہر جائی بننے کا شوق تھا اور میرے خیال میں گرگٹ شاید روز اتنی رنگ نہیں بدلتی جسے جتنا اس کو اپنے رنگ بدلنے کا شوق تھا میرے بھائی ان حالات اور واقعات میں پوچھا گیا غلام احمد قادیانی سے کہ تم مسیح کیسے جواب میں کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا کہ تم عورت ہو اور مجھے کہا کہ تم مریم ہو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج تک خدا کے لیے دنیا کے کسی مذہب میں مجھے بتا دیا جائے کہ وہ آدمی جس کی دو بیویاں ہوں اتنی داڑھی ہو سر پر پنگڑ ہو چار بیٹے ہوں وہ یہ کہے کہ اللہ نے مجھے عورت بنا دیا ہے کوئی کائنات کا فلسفہ اس غلام احمد قادیانی کے فلسفے کو ماننے کے لیے تیار ہے نئی بات جارحت کی نئی بات لڑائی کی نئی بات جھگڑے کی میں صرف سمجھنا چاہتا ہوں کہ عقل نام کی کوئی چیز ہے میں اسے دہائی دیتا ہوں کہ مجھے کیس سمجھایا جائے یہ ایسا غلام احمد قادیانی نے مذہب کے نام پر اتنی دہشت گردی پھیلائی ہے کہ دنیا کی تمام تر عقول کو اس نے متحیر کر دیا سارے کارخانہ قدرت کے اندر یہ ایسی بات کہتا ہے کہ اس کے اندر دراڑیں پڑتی پڑتی نظر آ رہی ہیں آج تک کسی مرد کو جس کی داڑھی ہو بیوی ہو بچے ہوں کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں عورت ہوں یہ فرد واحد ہے جو کہتے اللہ نے مجھے عورت بنایا اور اس کی آگے جو تفصیلات ہیں اللہ معاف کرے ممبر رسول پہ مسجد میں بیٹھ کر میں اس کی تفصیلات نہیں بتا سکتا کہتا ہے اس کے بعد پھر مجھے یہ ہوا اس کے بعد مجھے بچہ میرے پیٹ میں آیا اتنے مہینے رہا اتنے مہینے کے بعد مجھے تکلیف شروع ہوئی میں گیا کھجور کے کھجور کے درخت کو پکڑ کر زور لگایا تو میں اپنے سے آپ ہی پیدا ہو گیا یوں مریم تھا یوں مسیح بن گیا کوئی دنیا جہان میں کوئی ایسا آدمی آج تک جو بیک وقت ماں بھی ہو بیک وقت باپ بھی ہو بیک وقت بیٹا بھی ہو بیک وقت مرد بھی ہو بیک وقت عورت بھی ہو اور اگر اس پر کچھ کہا جائے تو قادیانی کرم فرما بڑی سادگی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ استعارے کی بات ہے میں ان سے درخواست کرتا ہوں استعارے شاعری میں چلا کرتے ہیں نبوت میں نہیں چلا کرتے نبوت تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر نبی کھڑے ہو کر کہتا ہے حل وجد تو مونی سا دے کر نوکا با نبوت دنیا کو بھول بھولوں میں ڈالنے کے لیے نہیں آتی نبوت دنیا کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے آتی ہے آج کی مجلس میں میں نے اتنا عرض کیا کہ غلام احمد قادیانی نے سید مسیح اور سید مہدی سے متعلق جتنی کہانی تیار کی تھی وہ ساری ریت کی کہانی ہے ایک بھی بات جو ہے وہ غلام احمد قادیانی کی سچی نہیں میرے واجب اللہ ترام بھائیوں اسی کے ذمے میں حل کرنا چاہتا ہوں کبھی قادیانیوں کو شوق ڈرتا ہے فوراً کہہ دیتے ہیں کہ وہ ابو دود کی روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صدی کے ہر صدی کے اول پر ایک مجدد آئے گا تو اس صدی کا میں مجدد غلام اگر میں نہیں تو تم بتاؤ کہ اور کون ہے ہم نے غلام احمد کادیانی سے پوچھا کہ تم تو آئے نا تیرہویں صدی میں بتاؤ بارہ صدیوں میں تم تیرہویں اور چودہویں کے سنگ پر آئے باقی جو صدیاں تھیں ان تیرہ کے مجدد کون تھے تو غلام احمد کادیانی نے کہا کہ میں کوئی منشی نہیں لگا ہوا کہ مجھے ان کے مجددوں کے نام کا پتا ہو بھلے شریف آدمی اگر تمہیں تیرہ صدیوں کے مجددوں کا پتا نہیں اور اس کے باوجود تم مجدد ہو چودہویں کا ہمیں پتا نہ چلے تو ہم میں آج پوچھنا چاہتا ہوں گزر گئی چودہویں صدی اب پندرہویں صدی چڑھی ہے مجھے بتائے کا دیا نہیں پندرہویں صدی کا مجدد کون ہے قادیانی اگر جواب میں کہیں کہ ہمارا خلیفہ مجدد ہے تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ نور الدین بشیر الدین مرزا ناصر طاہر مرزا ناصر یہ یہ چاروں کے چاروں جو ہیں ان کے خلخلافا یہ چودہویں صدی میں فوت ہوئے تھے بتاؤ اسی صدی کا غلام احمد بھی مجدد تھا نور الدین بھی مجدد تھا اور اگر کہیں کہ نہیں اکیلا غلام احمد تھا نور الدین مجدد نہیں تھا پندرہویں صدی میں یہ موجودہ مسرور مجدد ہے تو میں کہتا ہوں پھر نور الدین نے کیوں کیا قصور کیا تھا کہ ایک خلیفہ کو تم مجدد مانتے ہو دوسرے خلیفے کو مجدد نہیں مانتے اور میرے بھائی آئیے میں اب مجدد کی طرف چلتا ہوں بزر مجہو میں ہمارے حضرت نے تصریح کی ہے اس بات کی کہ مجدد کسی شخصیت کا نام نہیں ہے مجدد ادارہ بھی ہو سکتا ہے ایک علاقے میں کوئی آدمی دین کی تجدید کا کام کر رہا ہے کسی علاقے میں کوئی دین کی تجدید کا کام کر رہا ہے بیک وقت دنیا میں جس خطے میں بیٹھو گے افریقہ میں کوئی دین کی تجدید کے لیے لگا ہوا ہے حضور نے جو فرمایا میں دے دو یہ من کا لفظ بتاتا ہے کہ ادارہ بھی ہو سکتا ہے شخصیات بھی ہو سکتی ہیں ایک نہیں کئی ہو سکتے ہیں اور صدیوں میں رہے اب بھی ہے آج تک کبھی کسی مجدد نے کسی مجدد نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا غلام محمد قادیانی ایسا آدمی ہے جو مجدد ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے مجھ سے اپنا نبی ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے میں نے غلام ایک دفعہ قادیانی کو مناظرے میں کہا کہ قادیانی کرم فرماؤ تیرہ صدیوں کے مجدد کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تمہارے نزدیک چودویں صدی کا مجدد ہے غلام احمد یہ کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے مجھے بتاؤ تیرہ صدیوں کے مجدد سچے تھے یا چودہویں صدی کا مجدد سچا ہے چودہویں صدی کا وہی طبقہ ہوگا جو تیرہویں صدی میں بھی ہو بارہویں میں بھی گیارہویں میں بھی پہلی میں بھی جب قادیانی ان صدیوں میں نہیں تھا تو یہ تو تہترواں فرقہ نہیں تہترواں فرقہ جو نجات پائے گا وہ وہی ہوگا جو پہلے سے موجود ہو حضور کے زمانے میں موجود ہو صحابہ کے زمانے میں اہل بیت میں پہلی صدی میں دوسری میں تیسری میں قادیانی چودہویں پہ پیدا ہوئے یہ پہلی میں نہیں تھے دوسری تیسری چوتھی پانچویں دسویں میں نہیں تھے تو یہ تو تہترواں فرقہ نہیں ان کو تو رکھو نہ ایک طرف باقی رہے تہتر کی بات میرے ساتھ وہ کر لو کہنے لگے وہ کیسے میں نے کہا بھائی دیکھیں میں بہت ہی درد بہت ہی مغز خوری کے ساتھ خدمت کر رہا ہوں آپ دوستوں کی بہت سارے مسائل جو زیر بحث آتے ہیں ان کی طرف توجہ دلا رہا ہوں فرمایا ایک ایک شخص قتل ہو اس کا پرچہ درج ہو ایف آئی آر کا اب دو وکیل عدالت کے اندر کھڑے ہوتے ہیں ایک وکیل ہے سرکار کی طرف سے ایک وکیل ہے ایک وکیل ہے ملزم کی طرف سے ایک ہے مقتول کی طرف سے تینوں وکیل کھڑے ہو کر دلیل دیتے ہیں کہتے ہیں کہ قانون بھی صحیح پرچہ بھی صحیح آدمی بھی غلط ہوا ہے گواہ بھی آدمی بھی قتل ہوا ہے قتل کا آلہ بھی موجود ہے واقعات سارے صحیح ہے میں ان کو تسلیم کرتا ہوں لیکن فلاں گواہ کی اس بات سے یہ نکلتا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے دوسرا وکیل کھڑے ہو کر کہتا ہے میں یہ سمجھا ہوں قتل بھی صحیح ہے پرچہ بھی صحیح ہے ایف آئی آر بھی صحیح ہے گواہی بھی ٹھیک ہے لیکن فلاں گواہ گواہ کی فلاں بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملزم کو سزا ملنی چاہیے دو وکیل کھڑے ہیں اسی قانون کو پڑھ کر ایک وکیل کہتا ہے اسے پھانسی لگنی چاہیے ایک وکیل کہتا ہے اسے چھوٹنا چاہیے دنیا کا کوئی آدمی کھڑے ہو کر یہ نہیں کہتا کہ وکیل آپس میں لڑ رہے ہیں دنیا کا کوئی آدمی کھڑے ہو کر یہ نہیں کہتا کہ جناب یہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں قانون آپس کے اندر لڑ رہا ہے ساری دنیا کہتی ہے کہ قانون کی تعبیر ہے کوئی اپنے انداز میں کر رہا ہے کوئی اپنے انداز میں کر رہا ہے یہ جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ امام شافی امام مالک امام احمد ابن حنبل امام بخاری امام مسلم امام امام امام سوری یا یہ امام محمد یا ابو یوسف یہ جتنے ائمہ ہیں محمد عربی کے دین کے وکیل ہیں یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک کی تعبیر کر رہے ہیں وہ کہ تہتر جہنم میں جائیں گے ان سے مراد دیوبندی بریلوی نہیں ان سے مراد حنفی شافی نہیں ان سے مراد مال کی مال کی حملی نہیں ان سے مراد جو ہے یہ اہل سنت وال جماعت نہیں ہے ان سے اہل حدیث مراد نہیں ان سے فلاں مراد نہیں میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ سارے جتنی گفتگو کرتے ہیں یہ سارے مل کر ایک طبقہ ہے اور وہ طبقہ ہے محمد عربی کی امت کا وہ جو ہے کہ جو جو تہتر ہوں گے بہتر ان میں جہنم کے اندر جائیں گے وہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق حضور نے فرمایا کہ نام قرآن اور سنت کا لیں گے مرضی اپنی چلائیں گے نام دین کا استعمال کریں گے مرضی اپنی استعمال کریں گے کبھی قرآن کے نام پر حدیث کا انکار کریں گے کبھی کبھی جو ہے اہل بیت کے نام پہ صحابہ کو گالی دی جائے گی کبھی کچھ کیا جائے گا کبھی کچھ کیا جائے گا خود صحابہ سے کیوں نہیں پوچھتے جس وقت آپ نے فرمایا کہ ایک طبقہ جنت میں جائے گا وہ طبقہ کون یہ پوری امت مل کر یہ ایک گروہ ہے کون حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ ان کی نشانی کیا ہے فرمایا جو قرآن و سنت کی پر عمل کرے گا وہ طبقہ جنت میں جائے گا جو میرے اور صحابہ کرام کے اعمال کی پابندی کرے گا اب پوری دنیا میں کوئی آدمی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے یا باندھ کر پڑھتا ہے کوئی آدمی جو ہے کوئی آدمی جو ہے وہ اپنا صبح کو پڑھتا ہے یا دیر کے ساتھ پڑھتا ہے وہ عرب کے اندر رہتا ہے یا عجم میں جو قرآن اور سنت کو صحابہ کی تعلیمات کی روشنی کے اندر فالو کرتے ہیں یہ سارے مل کر ایک ہے اور یہ طبقہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا یہ مفہوم ہے اس کا یہ نہیں ہے کہ اس سے مراد ہے میرے بھائی اسی طرح قادیانی کرم فرما ایک اور بھی دھوکہ دیتے ہیں اور قادیانی اللہ رب العزت معاف فرمائے سوائے دھوکھا دہی کے ان کا کام اور کوئی نہیں رہا ایک دفعہ ہمارے وہاں کیا کہتے ہیں قومی اسمبلی میں بحث چل رہی تھی اس قومی اسمبلی میں ایک قادیانی کھڑا ہوا اللہ تعالیٰ معاف کرے قومی اسمبلی میں بھی خوب ہوا تھا ہمارے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے جناب ذوالفقار علی بھٹو کو کہا کہ بھٹو صاحب آپ قانون پاس کریں جس میں لکھا ہوا ہو کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ کافر اور آئین کے اغراض کی خاطر ان کو جو ہے وہ اپنا غیر مسلم اقلیتوں کا جو چاٹ ہے ان میں کادیئنی کا بھی نام لکھ دیا جائے بھٹو صاحب بڑے سمجھدار آدمی تھے کہنے لگے موری صاحب آپ کمال کرتے ہیں آئین میں بھی کسی کے نام ہوا کرتے ہیں مفتی صاحب نے فرمایا ہمارے پاکستان کے آئین میں قائد اعظم کا نام موجود ہے تو آئین میں نام تو ہوا وہ عبد الحفیظ پیر زادہ وہ ذرا تیز تھا اس نے کہا جی یہ جو ہے غلام محمد قادیانی اس کا نام لکھ کر آپ آئین کو پلید کرنا چاہتے ہیں اب یہ مفتی محمود صاحب کی دکھ تھی رگ پہ انہوں نے ہاتھ رکھا کہ غلام احمد کا نام لے کر آپ آئین پاکستان کو پلید کرنا چاہتے ہیں تو مفتی محمود صاحب نے فرمایا قرآن مجید میں شیطان کا نام بھی ہے خنزیر کا نام بھی ہے خنزیر کا نام آنے سے اگر قرآن پلید نہیں ہوا تو غلام احمد کا نام آنے سے پاکستان کا آئین بھی پلید نہیں ہوگا اللہ نے خنزیر کا نام لے کے کہا ہے کہ یہ حرام ہے تم غلام احمد کا نام لے کر کہو کہ یہ کافی رہے اچھا تو وہ تھے خوب آدمی انہوں نے کہا مفتی بھٹو صاحب بہت قومی رہنما تھے بیدار مغز لیڈر تھا ہمارا رہنما تھا فوت قبر پہ رحمتوں کی بارش نازل کرے قومی آدمی تھا یہ ایک اور بات ہے کہ ساری زندگی اختلافات چلتے رہتے ہیں سیاست میں کوئی سیاست حرف پہ آخر نہیں وہ ایک کیمپ میں تھے ہمارے حضرات دوسرے کیمپ میں لیکن اس کی صلاحیتوں کو مانے بغیر چارہ نہیں تو انہوں نے فوراً کہا مفتی صاحب کو کہ مفتی صاحب آج قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تم کہتے ہیں ان کو کافر قرار دو کر کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرے گا آپ کہیں گے ان کو کافر قرار دیں تو ہم کسی کا نام لکھنے کے بجائے ایک اصولی بات لکھ دیتے ہیں کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر تو اتنی بات لکھ دیتے ہیں مفتی صاحب نے فرمایا آپ خوب آدمی ہیں میں کہتا ہوں میرے پیٹ کے میرے پاؤں کے اندر کانٹا لگا ہے کانٹا نکال دو آپ کہتے ہیں کہ میں لوہے کی جوتی تیار کرا دیتا ہوں کہ آئندہ کبھی کوئی کانٹا نہیں لگے گا مجھے آئندہ کی نہیں چاہیے یہ جو کانٹا لگا ہے قادیانیت کا اس کو تم نکالو اس پر کا جس وقت یہ آئین کے اندر بات طے ہو گئی تو قادیانیوں نے کہا اور اللہ کی شان دیکھیں کہ آج تک ساری دنیا کے قادیانی یہی کہتے پھر رہے ہیں کہ جناب غلام احمد کو ہم نبی نہیں مانتے مجھے نہیں پتا کہ آپ کے گلاسگو کا آپ کے انگلستان کا آپ کے سکار لینڈ کا آپ کے یارک شہر کا قادیانی کیا مانتا ہے غلام احمد کو میں بات کرتا ہوں خود مرزا غلام احمد قادیانی کی اس کی کتاب کا نام بتاؤں گا صفا بتاؤں گا سطر بتاؤں گا پرنٹنگ پریس بتاؤں گا اور کوئی ایڈیشن بتاؤں گا کوئی قادیانی فرم کرم فرما قیامت کی صبح تک حوالے سے انکار نہیں کر سکتا خود غلام احمد قادیانی ہے کہتا ہے کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا یہ مرزا غلام احمد قادیانی اتنی سراہد کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور بھائی صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا بلکہ یہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ کہ وہ محمد الرسول اللہ میں ہوں اب بیک وقت ایک آدمی لے آئے میری ساری گفتگو کو سب سے پہلی گفتگو پر ایک آدمی بیک وقت کرشن ہونے کا بھی دعویٰ کرے مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کرے مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کرے بیک وقت وہ ردر گوپال ہونے کا بھی دعویٰ کرے محمد عربی ہونے کا بھی دعویٰ کرے یہ سارے بیک وقت پانچ منصوبوں کا مدعی ہو اور ہر منصب دوسرے منصب کے خلاف ہو ظاہر ہے کہ کرشن محمد الرسول اللہ نہیں ہو سکتا ظاہر ہے کہ جو کرشن تھا وہ سید عیسیٰ صاحب نے مریم نہیں ہو سکتا غلام احمد قادیانی تمام منصبوں کی معجون مرکب تیار کر کے پوری دنیا کو پوری دنیا کو گھوٹا پلا کر بے ہوش کرنا چاہتے ہیں خدا کے لیے بچایا جائے آنے والی نسل کو قادیانیت کے اس گھوٹے سے میرے واجب الحترام دوستو آج تمام تر قادیانیت جو ہے مفروضوں کے اوپر کھڑی ہے کوئی دلیل نہیں ہے قادیانیوں کے پاس کہ دنیا کے کسی شریف انسان کو یہ اپروچ کر سکے ایک بڑی دلچسپ بات ہے ہمارے ایک ساتھی تھے حاجی صاحب فوت ہو گئے ہیں کنری کے علاقے میں رہتے تھے ارئی برادری کے ساتھ ان کا تعلق تھا کام جو ہے وہ اپنا لوہے کو تیز کرنے کا کلہاڑی بلاڑی بنانے کا کرتے تھے مستری برکت اچھا ہوا نام یاد آ گیا مستری برکت صاحب ان کا نام تھا ایک قادیانی گیا نا ان کے پاس اور جا کر اس نے واز کرنا شروع کیا جی مرزا غلام احمد ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا ہمارے مستری صاحب سنتے رہے سنتے رہے وہ قادیانی بیٹھا ہوا تھا اس پر کیا کہتے ہیں پھٹے پر مستری صاحب نیچے تھے تو جس وقت اس کی بات مکمل ہوئی تو یہ مستری صاحب اٹھے اور اس قادیانی کے یہاں پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگے کہ میں تمہیں بینچ سے نیچے اتار کے ایسی تمہاری لتڑی سن کروں گا کہ دماغ درست ہو جائے گا ورنہ کہو مرزا کافر تھا کہتا ہے جی خدا کی قسم کافر تھا <laughs> اس نے کہا کہ کہو مرزا ایسا تھا اس نے کہا جی ایسا تھا کہو ویسا تھا اس نے کہا جی ویسا تھا اس نے کہا ایسا کیسا جیسا ویسا اس نے کہا جی سب کچھ تھا مجھے چھوڑ دو اس وہی مستری برکت ان کے سامنے بیٹھ گئے اور اس قادیانی کو کہنے لگے کہ تو مجھے میرے گریبان سے پکڑ اور اس کا تار تار کر دے میں تار تار ہو جاؤں گا محمد عربی کی توہین کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا میرے واجب الحترام بھائیوں ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں میں نے میں نے جو ہے دو اشرے سے زیادہ وقت گزارا ہے چناب نگر میں ہمارے چھوٹے چھوٹے طالب علم چھوٹے چھوٹے طالب علم ایک معذور طالب علم جس بیچارے کا ہاتھ بھی پورا نہیں تھا وہ سپیکر لگا کے کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ ایک نظم بنی ہوئی ہے نظم کے تو مجھے کہ مرزا پیدا ہوا وچ قیدان وچ جی نے دیکھنا ہوئے شیتان پتا نہیں کیا کچھ وہ اس کے متعلق کہتا تھا سارے قادیانی اکٹھے ہو کر اس گفتگو کو سنتے تھے کہ ان کے نبی کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے لیکن ایک قادیانی کو اس کے اوپر جو ہے وہ حرف گیری کی جرت نہیں ہوتی تھی میں آپ سے استدا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یہ قادیانیت حضور علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استدا کرتا ہوں میں تم دوستوں سے آج تمہارا پورا گلاس گو اکٹھا ہو جائے پورا گلاس گو اکٹھا ہو جائے ایک مسلمان جو کبھی نماز نماز میں نہ آیا ہو کبھی جس نے روزہ نہ رکھا ہو کبھی جس نے حج نہ کیا ہو لیکن مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا سارا گلاس گو اکٹھا ہو کے اس کی موجودگی میں وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین کا ارتقاب کرے وہ مسلمان اسی وقت تڑپ جائے گا سارے اجتماع کا خیال نہیں رکھے گا تڑپ جائے گا رحمت عالم کی توہین برداشت نہیں کرے گا وارستگی کی کیفیت اس کے اوپر تاری ہو جائے گی جنون کی حیثیت میں وہ خدا بند آسمان کو پکارنے لگے گا چیز چیز کے چیز چیز کے دنیا کو اپنی مظلومیت کی طرح متوجہ کرے گا ساتھ کسی ایک آدمی کو خاطر میں نہیں لائے گا رحمت عالم کی توہین برداشت نہیں کرے گا بھائی اگر سمجھنا چاہو تو قادیانیوں کے ہمارے سچے جھوٹے ہونے کے لیے اتنی بات کافی آئے کہ آج ساری دنیا مل کر صبح و شام دن رات وظیفہ پڑ رہی ہے غلام محمد قادیانی کے دجال اور کذاب ہونے کا اللہ الشہاد ان کو بیٹھ کر قادیانیوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے اور کوئی قادیانی اس پر چی بجبی نہیں ہوتا میں کہنا چاہتا ہوں آپ دوستوں سے کہ خود قادیانیوں کے اپنے دلوں کے اندر روگ موجود ہے پتہ ان کو بھی ہے کہ غلام محمد قادیانی سچا نہیں تھا خدا کی قسم میں اپنے اپنے واقعات بیان کرتا ہوں قادیانیوں کے ساتھ گفتگو ہوئی ایک حوالہ پیش ہوا تو میں نے کہا اس حوالے پر بحث کریں مجھے قادیانی کہنے لگا مولوی صاحب اس حوالے سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا میں اس سے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام محمد قادیانی جھوٹا تھا کہتا ہے جی چلو آپ کہتے ہیں تو غلام محمد قادیانی جھوٹا تھا اس حوالے کو چھوڑ دیں نہیں بات کریں خود قادیانی اپنی زبان سے اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ جھوٹا تھا حوالے سے جان بچانے کے لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا کوئی مسلمان اپنے نبی کے متعلق یہ کہہ سکتا ہے قادیانیوں کا یہ کہنا خود اندر سے ان کو روگ لگا ہوا ہے خود اندر کو ان کو اور میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں میں رہا ہوں اس ماحول میں میں نے دیکھا ہے جانچا ہے ناپا ہے تولا ہے پرکھا ہے میں نے قادیانیت کو میں ایک ایک قادیانی کرم فرما کے حالات کو جانتا ہوں جو جو, جو وہاں کے رہنے والے تھے قادیانی سارے کے سارے روح کے سرطان کے اندر مبتلا ہے ایک قادیانی کو دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنا روح کا سکون میسر نہیں چہروں کے اوپر رونقیں باقی نہیں رہی دل کے اندر بہاریں باقی نہیں رہی آپ پوچھیں گے کیوں میں جواب میں آپ دوستوں سے عرض کروں گا دیکھیے ایمان کے کنیکشن کا تعلق اللہ نے محمد عربی کی ذات کے ساتھ رکھا ہے دنیا کے اندر پاور ہاؤس جیسے ساری دنیا کے ایمان کی بتیاں جل رہی ہے وہ پاور ہاؤس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک دس ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کی غلامی کے صدقے ملنا تھا ایمان جن کی غلامی کے صدقے ملنی تھی ہمیں روشنی جن کے صدقے منور ہونے تھے ہمارے دل اور دماغ قادیانیوں نے غلام احمد کو نبی بنا کے اس پاور پاور ہاؤس کے ساتھ اپنا اپنا تعلق کنیکشن منقطع کر لیا میں نے کہا میں نے کہا تیرہ صدیوں کے مجدد کہتے ہیں کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے چودہویں صدی کا مجدد کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تیرہ صدیوں کے مجدد سچے ہیں تو چودواں جھوٹ بولتا ہے یہ سچا ہے تو معاذ اللہ تیرہ صدیوں کے سچے تھے تیرہ صدیوں کے جھوٹے تھے ہم نے کہا الحمدللہ آج بھی ہم امت کے ساتھ کڑے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر شاہ ولی اللہ تک مولانا محمد قاسم نانوتوی تک جو امت کا عقیدہ تھا آج بھی ہم اسی عقیدے پر کھڑے ہیں اور ہم نے ہمیشہ قادیانیوں کو کہا جو قرآن مجید کی آیت کا وہ غلط ترجمہ کرتے ہیں ہم انہیں پکڑتے ہیں کہتے ہیں کسی مجدد کا ترجمہ دکھاؤ فبوہت اللہ دی کفر قادیانیوں کو لینے کے دینے پر جاتے ہیں اور وہ کوئی ترجمہ صحیح نہیں کر سکتے بھائی ریت کے اوپر ان کی سارے عقائد کی بنیاد ریت کی دیوار کے اوپر کھڑی ہے دیوار پر نہیں ٹیلے پر کھڑی ہے ایسی کھڑی ہے کہ معمولی سا حق کا جھونکا آئے تو یہ ان کا ذرہ ذرہ ان کے خیالات کا بکھر جاتا ہے کوئی قرآن و سنت میں سے ایک چیز ان کے پاس نہیں اب آپ سوال کریں گے کہ مولوی صاحب قادیانی ہیں تو بڑے اخلاق والے میں ایک دفعہ گیا گفتگو کرنے کے لیے ایک ایک دوست میرے پاس آئے کہنے لگے مولوی صاحب قادیانی بڑے اخلاق والے میں نے کہا جی وہ کیسے کہتا ہے میں ان کے ہاں گیا وہ مجھے اپنے گھر میں لے گئے مجھے چائے پلائی ان کے بچے میرے ساتھ بیٹھے تھے میں نے کہا قبلہ یہ جو تبلیغ کا انداز ہے میں معافی چاہتا ہوں میں اس آپ کے معیار پر پورا نہیں اترتا خیر میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی میری ہوئی چوری سویرے اٹھ کر میں کرتا ہوں شور دنیا مجھے کہتی ہے کہ مولوی صاحب کمال ہو گئی شور کر رہے ہو میں نے کہا بھائی میرا گھر لوٹا گیا تو مجھے کہتے ہیں دیکھو چور کتنا شریف آدمی تھا رات کو بڑے آرام اطمینان کے ساتھ آیا محلے کے کسی آدمی کو پتہ نہیں لگنے دیا اور مولوی صاحب کتنے بد اخلاق ہیں کہ چوری ہو گئی ہے تو سارے محلے کو سر پر اٹھا رکھا ہے بھائی خدا کے بندو چور کا چور کے طریقہ واردات ہے اس کے فن کا تقاضا ہے کہ وہ آرام اطمینان کے ساتھ آئے اگر اطمینان کے ساتھ نہ آئے تو وہ چوری ہی نہیں کر سکتا قادیانیوں کی جتنی ظاہر داری ہے بھلے لوگوں آپ نے سانپ کو دیکھا ہوگا کتنا خوبصورت ہوتا ہے کتنا رنگ برنگا ہوتا ہے کبھی اس کی چمڑی کے اوپر ہاتھ پھیرے تو اس سے زیادہ ملائم چیز بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی لیکن جس وقت وہ کمال چابک دستی کے ساتھ ڈنگ مارے گا پتا پھر چلے گا کہ اس اس کے چمڑی کے اندر کتنے فتنے جو ہیں وہ اس کے اندر خفیہ تھے میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کوئی قادیانیوں میں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں میرے سامنے بیٹھے قادیانی کرے حساب آج تک جتنے قادیانی نے قادیانیت کو چھوڑا اور اسلام قبول کیا ہر قادیانی اپنے کو کانوں کو پکڑ کر کہتا ہے کہ دنیا جہان کے دنیا جہان کے کوبا خانوں میں اتنی بدی نہیں ہوگی جتنی قادیانیت کے گھروں کے اندر بدی ہے اور میں یہ الزام نہیں لگا رہا یہ واقعات ہے اس کے اوپر مستقل ہماری لائبریریوں کے اندر لٹریچر موجود ہے اور وہ لٹریچر قادیانی کرم فرماؤں کا لکھا ہوا ہے اور اس حد تک لکھا ہوا ہے کہ کوئی قادیانی کرم فرما آسانی کے ساتھ اس سے انکار نہیں کر سکے گا میرے بھائی میں استدا کرتا ہوں ایک دفعہ خوب ہوئی مجھے لگے کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ مولوی صاحب یہ جو قادیانی ہے نا یہ تبلیغ بڑے آرام اور اطمینان کے ساتھ کرتے ہیں میں نے کہا بھائی چور بھی بڑے آرام اور اطمینان کے ساتھ آیا کرتا ہے انہوں نے کہا جی مولوی صاحب یہ بڑے اخلاق والے ہیں میں نے کہا وہ جو بازار میں کوٹھے کے اوپر بیٹھی عزت بیچنے والی ہوتی ہے نا وہ بھی بڑے اخلاق والی ہوتی ہے ہار آنے والے کے لیے بستر بھی بچھاتی ہے اور اس کے ساتھ آنکھیں بھی ملاتی ہے آنکھیں ملا کے وہ اس کی جیب کو صاف کرتی ہے یہ یہ دو لگا کے تمہارے ایمان کو صاف کرتے ہیں وہ جسم فروشی کرتی ہے یہ دین فروشی کرتے ہیں اخلاق اس میں بھی نہیں وہ بھی وہ بھی اپنے ایک فن پر لگی ہوئی ہے یہ بھی اپنے فن پر لگی ہوئی ہے اور میرے بھائی مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ مولوی صاحب یہ جو قادیانی ہیں یہ جو قادیانی ہیں حضور علیہ السلام کی حدیث شریف ہے رحمت عالم نے ارشاد فرمایا میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے ایک جنت میں جائے گا باقی اختلاف میں تو قادیانیوں نے کہا کہ مولوی صاحب یہ دیوبندی ہیں بریلوی ہیں اہل حدیث ہیں شیعہ ہیں اتنے سارے فرقے ہو گئے تو یہ سارے فرقے جو ہیں یہ مل کر قادیانیوں کے خلاف ہیں تو حق کا فرقہ قادیانی ہوا میں نے کہا بھائی ٹھہر جاؤ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں قادیانی پیدا کب ہوئے اس نے کہا چودہویں صدی میں میں نے کہا چودہویں صدی سے پہلے قادیانی تھے اس نے کہا نہیں میں نے کہا حضور نے فرمایا میری امت کا ایک طبقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا وہ ان تیرہ صدیوں میں تھا یا نہیں توجہ کریں بات کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں ہر نیکی کا بھی طبیعت پر اثر ہوتا ہے ہر بدی کا بھی طبیعت پر اثر ہوتا ہے میں اگر سگریٹ پیتا ہوں میرے منہ سے بدبو آئے گی مسواک کروں گا میرے میرے جو ہے وہ اپنا دانت سفید ہوں گے اچھے کپڑے پہن کر آئیں گے دوست آپ کو دوست دیکھیں گے طبیعت خوش ہوگی اور اگر اب آ رہا ہے کیچڑ لگی ہوئی ہے وہ اس کو دیکھیں گے تو آدمی ہر بدی کا بھی اچھائی کا بھی اسی طرح طبیعت کے اوپر اثر ہوتا ہے آپ درو شریف پڑھیں آپ کی طبیعت کے اندر فرحت پیدا ہوگی کسی کو گالی دے آپ کی طبیعت کے اندر تقدر پیدا ہوگا نیکی کا بدی کا طبیعت پر اثر ہوتا ہے قادیانیت ایک ایسی بدی ہے کہ جو آدمی قادیانی ہوا اس پر سب سے پہلی نحوست یہ پڑتی ہے کہ محمد عربی کی ذات اقدس کے ساتھ اس کی وابستگی برقرار نہیں رہتی جب وابستگی برقرار نہیں رہتی جس پاور ہاؤس سے ایمان کا کنیکشن مل کر دل کی دماغ کی بتی روشن ہونی تھی وہاں سے جب کنیکشن منقطع ہو گیا تو اب ایمان کہے کو نصیب ہوگا چنانچہ آپ دیکھیں گے قادیانی ریورس ہوتے ہیں بہت کم قادیانی ہے جنہیں ایمان کی توفیق نصیب ہوگی ورنہ قادیانی بے دین ہو جائے گا دہریا بن جائے گا بہائی بن جائے گا عیسائی بن جائے گا قادیانی کبھی مسلمان نہیں ہوگا بہت کم قادیانی ہیں جن کو ایمان اور اسلام کی توفیق نصیب ہوتی ہے لیکن میں سبھی وہ کہتے ہیں پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی میں سبھی کا انکار نہیں کرتا بعض اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہمیں ایسے لال بھی دیے جنہوں نے آگے چل کر ایک بہت ساری دنیا کو کادیئنی سے توبہ کرائی آج میں پوری دنیا کے اندر ماحول کو دیکھ رہا ہوں اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہم رہیں یا نہ رہیں لیکن ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ ایک فتنے کا وقت ہوتا ہے کادیا اپنا وقت گزار چکی ہے اب ایک مرے ہوئے سانپ سے جو راستے پر پڑا ہو اس کو دیکھ کر بچے بھی ڈرا کرتے ہیں اس کے اندر کوئی تھوڑی سی دم خم باقی ہو اور کوئی دم ہو تو دم کو ہلاتا ہے اس دم کو ہلانے کا وقت آ گیا ہے ورنہ یہ تو انجام کی طرف پہنچ رہا ہے نہیں لڑائی میری قادیانیوں سے اگر دن کو ہم ان کے خلاف تقریر کرتے ہیں تو رات کو رب کے حضور کھڑے ہو کر ان کی ہدایت کی بھی دعا کرتے ہیں ہمیں نفرت مریض سے نہیں ہے ہمیں نفرت مرض سے ہے ہمیں قادیانیوں کے ساتھ لڑائی نہیں قادیانیت کے ساتھ میری نفرت ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ سانپ اور بچھو سے صلح ہو سکتی ہے قادیانیت سے صلح نہیں ہو سکتی اس لیے کہ یہ محمد عربی کی بغاوت کا دوسرا نام ہے اور میرے بھائی ساری کائنات قربان رحمت عالم کی عظمتوں کے حضور ہی فرماتے ہیں لا یومن احدکم حتا احب الیہ من منوح و الناس اجمعین تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ساری کائنات سے زیادہ وہ میرے ساتھ محبت نہ کرے تو عشق رسول کا تقاضا ہے کہ قادیانی فتنے سے بچا جائے آج کی مجلس میں اختصار کے ساتھ مجھے اتنی باتیں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرنی تھی ابھی میرے خیال میں بیس پچیس منٹ باقی ہے نماز میں تو آپ میں سے کوئی دوست اگر سوال کرنا چاہیں تو میری خدمات حاضر ہے کہاں ہے وہ ساتھی کل جو مجدد پر بحث کر رہا تھا میاں آج تو آگی وہ بحث آپ کی